الله الرحمن الرحيم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الآراء أشد كفرا ونفاقا عرج کرو اللہ خدو بنا رسوئی اللہ حکیم صدق اللہ علیہ ان قریب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے جب یہ واپس آپ لوٹیں گے ان کی پراچی بے تو رضو ہوں اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان کو درگزر کر دیں پڑھا رضو ہوں بس آپ ان سے درگزر والا معاملہ کریں اس لیے کہ یہ گندے لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بدلا ہے جہنم ان کے امال کا یہ منافقین آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں تو ان طرز عام ہوں تو ان اللہ قبل خاصی اگر آپ ان سے خوش بھی ہو گئے راضی بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا نفاق دیہاتی لوگ کفر میں نفاق میں جھگڑا کرنے میں زیادہ سخت ہوتے ہیں شہریوں کے مقابلے میں اللہ خود انصر اللہ رسول اس لیے کہ یہ دیہاتی لوگ حدود کو نہیں جانتے جو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر احکام نازل کیے ہیں ان سے ناواقف ہوتے ہیں اس لیے زیادہ جھگڑالو ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے رمضان سے پہلے بات ہو رہی تھی رض تبوک سے متعلق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ ہم نے رض تبوک کے لیے جانا ہے اور تبوک میں مسلمانوں کے مقابلے میں بہت ساری طاقتیں ساری یہ روم وغیرہ سب جمع ہو گئے تھے کسی کو مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں تھی مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اجازت دے اس میں کچھ سارے اکرام سے غلطی ہوئی جن کا ذکر آگے آئے گا وہ صرف تین ہے منافقین نہیں گئے کہ گرمیوں کا موسم ہے اور پیچھے پھل بھی پکے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزل تبوک سے واپس آئے تو یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور پھر یہ اپنے عذر بیان کرتے تھے یوں ہو گیا تھا یوں کیوں تو قرآن مجید نے یہ گئی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا کہ سیاح نبی زم قلم کیوں پہ رہی ہیں کیا آپ کے سامنے یہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے جب آپ ان کی طرف واپس یعنی مدینہ جب پہنچ جائیں گے کہ ہمارا یہ معاملہ تھا بیماری کی تھا یہ تو رضو آنا یہ جھوٹی قسمیں اس لیے اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کا معاملہ کر دیں آنا ہاں، آپ درگزر کر لیں کیا ہمارا لینا دینا ہے ان کے ساتھ یہ نہیں منافق بس سمجھ میں آگے آگے یہ بات کی ہے اس طرح کے لوگ ہیں یہ گندے لوگ ہیں ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور یہ اپنے عمار طریقے سے یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ ان سے درگزر کرنا یہ کوئی رضا کی دلیل نہیں تھی ان سے درگزر کرنا اس لیے تھا کہ اس گندگی کو اپنے پاس زیادہ قریب بٹھانے کی بھی ضرورت ہے کہ پتہ چل گیا یہ مناسب ہیں اور خواہ مخواہ جھوٹ بول کر اپنا وہ غذر پیش کر رہے ہیں کہ ہم اس مجبوری کی وجہ سے آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے تو توڑ آپ سے جب یہ معاملہ قسموں کی صورت میں سامنے رکھیں تو آپ ان سے درگزر کا معاملہ کریں بس چھوڑ دیں تو یہاں پر بات یہ ہے کہ درگزر کا معاملہ رضا کی دلیل نہیں تھی بس ختم کرنا ہے ان کا الگ نظام ہے ہمارا الگ ہے اور جو سچے صحابہ کرام تھے ان سے جب غلطی ہوئی تو آپ ان سے ناراض ہوئے اور وہ پھر وہی کے ذریعے سے ان کی توبہ نازل ہوئی جو اسی باؤ میں گیارہویں بارہ کے پہلے باغ میں آئے گا ان شاء اللہ لکم میںرز بس ان کو کہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے یہ بتایا کہ درگزر کا معاملہ منافقین کے بارے میں جو تھا کہ مقصد اپنا وقت جا کر اور جان چھڑانی ہے ان سے بات ٹھیک یہ درگزری رضا کی دلیل نہیں تھی کہ نبی آپ سے خوش ہے نبی آپ سے خفا نہیں ہے یہ بات نہیں تھی اس کا حکم اگلی ایپ میں آ گیا کہ اے نبی یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے لے ضو زم ہوم تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں راضی ہونے کی اجازت نہیں ہے بس ان کو درگزر کر دو دور کر دو اپنے سے رضا راضی نہیں ہونا فَإن ترزو عنهم فَإن اللہ ہو بالفر نبی اگر آپ ان کی باتیں سن کر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ راضی نہیں ہوگا اتنا سخت معاملہ ہے یہ ہے تو نمایا تفصیر نے نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص نبی کی گستاخی کرتا ہے تو اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں فرض اگر نبی معاف بھی کر دے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے فن اللہ علیہ صاحب بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو <clears throat> کفریہ کرنے بھی ایسے ہیں کہ ان کا درگزر کا معاملہ ہو سکتا ہے اللہ سے بات ہو سکتا ہے تجدید ایمان ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اگر کسی نے گستاخی کا معاملہ کیا ہے تو کوئی معافی نہیں اور اگر لوگوں نے نبی سے معافی کی تو ان قرض اے نبی اگر آپ نے معاف بھی کر دیا اور آپ خوش بھی ہو گئے تو ان اللہ علیہ اللہ پاک راضی ایسے بندوں سے نہیں ہوں گے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرتے ہیں یا آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کئی حالات ہیں تاریخ کے اندر یہ تو میں نے دو ہیں اس لیے تلاوت کی ہیں کہ یہ گزشتہ سبق کے ساتھ رابط ہو جائے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے رمضان سے پہلے آج کے سبق کی یہ ہے یہاں پر جتنا ذکر تھا منافقین مدینہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک سن نو ہجری میں ان کی نشاندہی ہو گئی کہ یہ یہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر سچے ایمان والے نہیں ہیں اور اگر آپ کے ساتھ جڑتے بھی ہیں تو ان کا کوئی دنیاوی مفاد اور غرض وابستہ ہوتی ہے ویسے یہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے جہاں کہیں تکلیف ہو رہی ہو مسلمانوں سے جدا ہو جاتے ہیں سن نو ہجری میں ان کے بارے میں وہی نازل ہو گئی تھی آپ کو ان کے نام بتا دیے گئے تھے حتیٰ کے بعد ایسا معاملہ بھی آیا کہ آپ نے جمعے کے خطبے میں یہ نشاندہی کی کہ فلانا بندہ جو ہمارے جمعے میں بیٹھا ہے اسے چاہیے جو یہاں سے کے چلا گیا کہ آپ کو حکم ہی اس طریقے سے نازل ہو گیا تھا کہ یہ منافق ہیں اور اسی طرح رہیں آج کے سبق میں دیہاتی منافقین کا ذکر ہے الراب یہاں تک جو ذکر تھا منافقین مدینہ کا ذکر تھا الراب و خود قرآن و نفاقم و اجدر دیہاتیوں کی تین باتیں قرآن نے بیان کی کہ یہ زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر کے لحاظ سے منافقت کے اعتبار سے وہ اجبر اور زیادہ جھگڑے جھگڑالو ہونے کے اعتبار سے دیہاتی لوگ زیادہ سخت ہوتے ہیں شہریوں کے مقابلے اللہ ماشاء اللہ بعض دیہاتی نیک بھی ہوتے ہیں لیکن اکثریت دیہاتوں کی جو ہے وہ لوگ زیادہ سخت اور جھگڑے اور ذرا ذرا سی بات پہ اتنی بڑی بڑی دشمنی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں میں کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جناب نبی ابا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں کینا نہ ہو تو وہ جنتی ہے جس کے دل میں کینا نہ ہو وہ جنتی ہے کینا کیا چیز ہے کینا یہ چیز ہوتی ہے کہ فلانے بندے کو کوئی نقصان پہنچے اور اگر مجھے موقع ملا تو میں بھی نقصان دوسرے کے نقصان کی فکر میں رہنا کوشش میں رہنا کہ دوسرے کو نقصان پہنچے اور اگر اس کو کہیں اور سے نہ پہنچا تو مجھے موقع ملا تو میں ایسا کروں گا کیونکہ فلانے وقت میں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا یہ کی نہ ہوگا یہ نہیں ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہمارے بارے میں کچھ کیا ہے آپ رات کو یوں رہے کہ سب کو میں نے معاف کر دیا جنہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا بھی ہے کچھ کیا بھی ہے سوچا بھی ہے میں نے معاف کیا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا جو لوگوں کو معاف کرتا ہے یہ بات کہ فلانے نے میرا درخت کاٹا تھا میں نے آپ یوں کر کے دکھانا ہے فلانے نے ایک ٹائم پر میرے مجھے وزن نہیں اٹھوایا تھا ہم بھی ایسا کر کے دکھائیں گے فلانے نے حل چلاتے وقت میرا بننا خراب کیا تھا اگلی دفعہ ٹریکٹر بلا کے میں بھی ایسا بننا کروں گا یہ تمام نظام دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے جس وجہ سے قرآن مجید نے دیہاتیوں کی تعریف نہیں کی ہے و و و نفاقم و اجدر بعض لوگ نیک ہیں جنہیں کوئی اللہ والوں کی صحبت حاصل ہے نیک مجلسوں میں جڑتے رہتے ہیں شہروں میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اور ایسے بڑے گناہ ہوتے ہیں کہ بعض وہ گناہ ممکن ہے کہ دیہاتیوں کو پتہ بھی نہ ہو ایسے بڑے گناہ ہوتے ہیں لیکن شہر میں نیکیاں بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں جو دیہات والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتی بڑے بڑے اچھے نیک صلاح اولیاتی مجالس ہوتی ہیں وہاں و نصیحت ہوتی ہے بیان ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے دل بن جاتے ہیں شہستگی آتی ہے متانت آتی ہے اس میں بیٹھنا آتا ہے گفتگو کا طریقہ آتا ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کا ظرف اچھا ہوتا ہے پھر اچھی باتیں کرتا ہے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ معاف نہیں کرتے کئی دفعہ عام شہری زندگی میں بھی کہ وہاں پہ وہ سارے علماء اور اس طرح کے لوگ تو نہیں ہوتے کہیں لائن قطار میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے دوسرے سے لوگ معذرت کر رہے ہوتے ہیں یہ شہری زندگی ہے انہیں نیک لوگوں کی مجلس حاصل ہوتی ہے بعض نصیحت کے پروگرام ہوتے ہیں بہت اچھے اچھے نیک لوگ بڑے بڑے مدارس اور مفتی اور مفسرین شہروں کے اندر آباد ہوتے ہیں تو دیہاتی لوگوں کا کفر نفاق اور جھگڑا کام یہ زیادہ سخت ہے ایک حدیث میں جناب نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من سکن فقط جو شخص جو دیہات میں رہنے لگ گیا اس نے اپنی دیہات میں بنا دی ہے تو اس نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے کہ وہ نیک مجلوں سے معروم ہو جائے گا بہت سارے اور خیر کی باتوں سے معروم ہو جائے گا وہ ایک خاص ہی پروگرام ہوتا ہے ایک عدیض میں آتا ہے جیسے اللہ ناراض ہوتا ہے نا جیسے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو پہلے کے پیچھے چلا دیتا ہے وہ بس وہی حل چلاتا رہے وہ ان کے گوبر صاف کرتا رہے فلاں کرتا رہے کہ وہ ناراضگی کی دلیل ہے دارالعلوم کراچی کے ایک بہت بڑے مفتی پڑھنے کے بعد وہ اپنے ادارے اپنے گاؤں دیہات کے اندر دین کا کام کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے وہاں چلے گئے ایک دو سال جب دیکھا وہاں کا حال ہوا کہ وہ تو اسی طریقے سے سکھ لکڑی سکھ خشک لکڑی ہے کوئی پانی ڈالنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ حدیث ان کے سامنے آئی کہ دیہات میں جو جا کے رہ گیا اللہ اسے ناراض ہے تو وہ واپس آ گئے دوبارہ شہر کے اندر تو دیہاتی لوگوں کو سمجھا سمجھا کر سمجھا سمجھا کر وہ اپنے ہی اس آخری حرف جو کوئی تربیت نہیں ہوتی اب چالیس پچاس سال کی زندگی میں انہیں ایک بات سمجھائی جائے تو وہ کیسے سمجھ میں آ سکے اللہ ماشاء اللہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر کوئی طلب استوب کوئی تجسس ہو تو پھر کوئی دین کی بات ماننے کی طرف وہ آ جاتے ہیں جس کو قرآن مجید نے بتایا اللہ رات و اشد و کفرم و نفاقم اکثر ہو کہ یہ کفر نفاق اور جھگڑا پن کے لحاظ سے دیہاتی زیادہ سخت ہے شہریوں کے مطابق شہریوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے آپ ان کی سلو رضا کے لیے کوشش کریں نا آپس میں بڑی آسانی کے ساتھ دونوں بندے سلو کے لیے تیار ہو جائیں لیکن اگر دیہاتیوں کو سلو کے لیے بندہ کوشش کرتا رہے کوشش کرتا رہے اس میں سالہ سال لگ جاتے ہیں کہ وہ پرانی پرانی کہانیاں ان کے آپ سے اتنے تیز ہوتے ہیں فلانے وقت میں یہ کہا تھا فلانے وقت میں یہ کہا تھا اور اس طریقے سے وہ سلو کے لیے تیار نہیں ہوتے ایک حدیث سخت ہوتے ہیں کیونکہ جس کے ساتھ آپ رہیں گے نا اس کا اثر آتا ہے کہ وہ ان کا نظام ہی پتھروں کے ساتھ ہے درختوں کے ساتھ ہے صحراؤں کے ساتھ ہے جانوروں کے ساتھ ہے تو وہی اثر پھر وہ اپنے اوپر آ جاتا ہے جیسے حضرت عثمان تعالیٰ رضا ہے کہ پھر کبھی کبھی سخت ہو جاتا تھا تو وہ قبرستان میں چلے جاتے تھے اپنے ساتھیوں کو سوچتے تھے کہ میرا یہ ساتھی میرا ہم عمر بھی فوت ہو گیا میرا یہ ساتھی بھی ہم عمر شہید ہو گئے میرا فلانا ساتھی بھی ہم ہمارے ادھر یہ قبر میں ہے ان کے لیے دعا کرتے تھے تو اپنا دل نرم ہو جاتا تھا کہ میرے ہم عمر سارے روانہ ہو گئے میں ابھی تک زندہ ہوں میں نے بھی چلے جانا ہے تو پھر قبرستان میں جانے کی وجہ سے دل میں نرمی آتی تھی حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو لوگوں کے لیے اچھائی نہیں ہے ایک سہارا نشینی دیہاتوں میں ادھر دور رہنے میں وغیرہ بہ شر یہ اپنی زندگی میں یوں ہے تو اس کو کوئی اچھی تربیت حاصل نہیں ہو سکے گی سہارا نشینی پوری چیز ہے اچھی بات نہیں ہے وہ ایک نیک مجالس سے و نصیحت سے تعلیم تعلم سے وہ دور رہے گا دوسری بات اور خطرناک ہے پتہ نہیں یہاں کہنا مناسب ہے کہ نہیں کہ وہ بادشاہ نشینی زیادہ بادشاہوں کے قریب رہنے سے بھی بہت سارے خطروں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے نے لکھا ہے بادشاہوں کی دشمنی حکومت کی دشمنی یہ خطرہ جان ہے کہ تھا وہ پولیس وہ گرفتار وہ گے اگر بادشاہوں کی دشمنی ہو اور بادشاہوں کی دوستی یہ خطرہ ایمان ہے کہ ظاہر ہے جب دوستی ہوگی بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو رہے ہوں گے لیکن آپ کیا کریں بادشاہ کے ساتھ تعلق ہے اور بہت سارے ساتھ رہنے کی وجہ سے بظاہر وہ علماء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 مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمتي إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما اور دیہاتیوں میں سے بعض دیہاتی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں بوجھ سمجھتے ہیں وہ ترق صحمدوار اور انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے علیہ بس ان کے اوپر ہی کوئی بری مصیبت آئے گی اللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی سننے والے جاننے والے وہ من اللہ میں ہے میوبمینب اللہ الاخر اور دیہاتیوں میں سے بعض دیہاتی ایسے ہوتے ہیں ان کا اللہ پر پر اور آخرت پکا ایمان ہوتا ہے وہ کو قربات نہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کا تقرب سمجھتے ہیں اور نبی سے دعا دینے کی کوشش کرتے ہیں قربت اللہ سنو بلا شبہ اس طریقے سے ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور ہم قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کرنے والا مہربان بات سب کے سبق میں ہو رہی تھی کہ دیہاتی لوگ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو خصوصاً اور اور نفاق جھگڑا کرنے میں سب دلی ہی اصل میں جھگڑے کا سبب بنتی ہے اگر انسان نرم دل ہے تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے کہ آپ نرم دل ہیں رحمت اللہ عالمین ہیں اور نرم دل نرم مزاج آپ کا اللہ نے بنایا ہے ایک دیہاتی نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو کہنے لگا کہ حضور میں نے کبھی اپنے چھوٹے بچوں سے پیار نہیں کیا یہ آپ نے وہ اپنے قسم کی اپنی خصوصیت بتا رہا ہے کہ میرا کمال یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے رحمت والی جو بات صلاحیت تھی وہ اٹھا لی اللہ آپ سے ناراض ہے اور اللہ نے آپ سے رحمت والی صلاحیت آپ سے اٹھا لی اب میں کیا کروں کہ دوبارہ رحمت آپ کے دل میں نرمی آئے اور شفقت کا مادہ ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہر کسی کا حق ہے دیکھو انسان کے ذمہ اللہ کے بھی حق ہیں بندوں کے حق ہیں بندوں میں سب سے زیادہ حق اس کے پھر اپنے خانہ بھی بچوں کے ہیں تو یہ پیار سے بلانا بچوں کو شفقت سے پیش آنا وہ تو دوسرے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے پر اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اپنے بچوں سے تو بکری کے اولا شفقت سے پیش آنے میں ثواب ہے تو یہ کل کے سبق میں بات تھی کہ یہ کیوں اس طرح ہر درم اور سخت اور جگراج ہوتے ہیں کہ اللہ عالم حدود اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کہ تعلیم سے ناواقف ہے اور تعلیم سے ناواقفی جو ہے یہ جہالت انسان سے سارے کام کرواتی ہے پھر لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے قتل و قتال بھی ہوتے ہیں آج کے بارے میں ان کی ایک دوسری گویا کی کمزوری کا ذکر ہے دیہاتی لوگوں کی دوسری کمزوری کا ذکر فرمایا وہ ملن آرام میں یقین سے معلوم سے کو میں بڑا دیہاتیوں میں بعض دیہاتی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بہت بوجھ سمجھتے ہیں اور جو منافق ہیں کافی ہیں وہ دیہاتی مسلمانوں کے اوپر مصیبت کے بارے میں خواہش رکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کی مصیبت آ جائے کیوں آ جائے جیسے ہر طرح مسلمانوں کے بارے میں بری نیت رکھتا ہے تو یہ جو منافق قسم کے دیہاتی ہیں کافر وہ بھی مسلمانوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر کب پریشانی آئے انفاق کی سبھی اللہ میں دیہاتی لوگ کمزور ہوتے ہیں اور یہ تجربہ ہے بہت کچھ بھی ہونے کے باوجود دیہاتی لوگ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرتے ہیں کریں گے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے اور بظاہر بندہ دیکھنے سے یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو سارے کچھ غریب لوگ ہیں مستحق کے زکوٰۃ ہیں ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں وہ ان کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کا مال ان کے اوپر بھی خرچ نہیں ہوتا یہ ان کی دوسری کمزوری کا ذکر ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ نے جس کو رزق کیا ہے وہ اپنے کھانے پینے لباس پہننے میں جب استعمال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے دونوں اعتبار سے اعتدار ہونا چاہیے بندہ غریب ہو اور ظاہری پوزیشن ایسی بنائی ہوئی ہو کہ بہت بڑا نواب ہے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور بندہ امیر ہے اور ظاہری پوزیشن ایسی بنائی ہوئی ہے یا تو مستحق استطاعت اور فقیر ہے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے بس صرف استطاعت اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرنا چاہیے نہ اتنا خرچ کرے کہ مقروض بن جائے لوگ اس کو پیچھے سوار کرتے پھرے اس کو کم کرے اور نہ اس طرح سے کل وقت قرآن مجید نے پندرہ میں بارہ میں ذکر کیا نا کہ اس طرح بھی بخل نہ ہو کہ بالکل اپنے ہاتھوں کو رسی کے ساتھ پکا باندھ دے کہ وہ کبھی پیسہ خرچ کرنے کے بعد وہ سنا بھی نہ ہو تو دوسری کمزوری جہاز کا پہلی کمزوری جہازیوں کی لڑائی جھگڑا زیادہ کرتے ہیں دوسری کمزوری جہازیوں کی کہ وہ انصاف کی سبھی جگہ میں کمزور ہوتے ہیں وہ اب اس آخری والی ایپ میں جو گیارہویں تارے کا پہلا وہ ختم ہو رہا آخری والی ایپ میں ان دیہاتیوں کا ذکر ہے جو نیک لوگ بعض دیہات میں نیک لوگ اللہ والے بھی ہیں جس میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے ساتھ وہ خوش ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا اللہ کی رضا حاصل ہوگی یہ اللہ کا ایمان ہے وہ تینوں بھی وہ تینوں بندے بھی دیہاتی تھے کہ ایک کو کوڑی کی مرض تھی ایک کو برس کی مرض تھی اور ایک تھا مشہور حدیث ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے لیے امتحان کے طور پر بھیجا ان کی بیماریوں کو دور کر دیا ایک کو پسند کسی سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے ایک نے کہا ہوں پسند ہے دوسرے نے کہا پتیاں پسند ہے تیسرے نے کہا گائے پسند ہے ان کو بیماری بھی دور ہو گئی فرشتے نے ہاتھ پھیرا وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے آئے بیماری دور ہونے کے بعد جس کو اونٹ پسند تھے اونٹ مل گئے جس کو گائے پسند تھی گائے مل گئی جس کو بکریاں پسند تھی اس کو بکری دے دی اور ایک مدت کے بعد وہی فرشتے دوبارہ بطور امتحان کے آئے تو جو اونٹ والا بندہ تھا وہ بھی انکار کرنے والا تھا کہ یہ تو میرا اپنا مال ہے میری اپنی محنت ہے میرا اپنا کوشش ہے میں خود چراتا چراتا چگاتا ہوں اس نے یا دہانی کرائی کہ دیکھو بھائی کیوں ہوا تھا اس طریقے سے تم بیمار تھے اور ایک بندہ آیا تھا تمہارے پاس اس نے تمہاری بیماری کی دعا کی تھی بیماری دور ہو گئی تھی پھر تم نے خود بتایا تھا مجھے اونٹ پسند ہے اس نے تمہیں اونٹ دیا تھا تو وہ یہ سارا اللہ کا مال ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس نے کہا جاؤ جاؤ نہ ہم کبھی بیمار ہوں گے نہ ہمارے پاس کوئی آیا ہے نہ کسی کی دعا کی برکت ہے یہ سب کچھ ہمارا اپنا ایمان ہے وہ فیل ہو گیا اور دوسرا بندہ جس کے پاس گائے تھی اس کی بھی یہی کہانی ہوئی کہ اس نے بھی انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا تھا کوئی دعا نہیں ہوئی تھی مجھے نہ کوئی بیماری انسان بھول جاتا ہے نسیان سے مشتق ہے یہ اور انکار کر دیا اس نے بہت زیادہ دہانی کرائی لیکن وہ ممکن رہا تیسرا بندہ وہ کامیاب ہو گیا وہ اللہ کا نیک بندہ بنا وہ بکری والے کو آپ کے پاس جب آیا تو اس نے کہا کہ بالکل سچی بات ہے یہ سب اللہ کا انعام ہے واقع کسی فقیر کی دعا ہے اور یہ سب اللہ کا تم ایک بکری کا سوال کرتے ہو یہ جتنے ریوڑ میرا نظر آ رہا ہے جتنی مرضی ہے اس میں سے بکریاں اللہ کے نام پہ لے جاؤ یہ سب اللہ نے مجھے دیا اس نے کہا بھائی ہم نے کیا بکریاں لینی تھی ہم اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پر آئے تھے میں فرشتہ ہوں وہی جو اس وقت آیا تھا اور آپ کے لیے دعا کا سبب بن کے اللہ نے شفا دی تھی یہ سب بکریاں تمہاری ہیں بس امتحان میں تم کامیاب ہو گئے ہو اور دوسرے ساتھی وہ ناکام ہو گئے ہیں چنانچہ ان کے اوپر ایسی ہوا آئی کہ وہ ساری مویشیاں ان کی گائے والوں کی گائے اور اونٹ والے جو اونٹ سارے بہت ہو گئے دوبارہ وہ ہائے دھائے کرتے رہے لیکن وہ الگ طرف سے جب پکڑ آ جائے تو پھر وہ واپسی کی صورت نہیں ہوگی تو بات یہ ہے کہ بعض دیہاتیوں کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ میں یب بین بلّہ اللہ کر یہ پکے ایمان والے ہوتے ہیں جو عام دیہاتی تھے جن کے بارے میں آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہدیے بھی قبول نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ دیہاتی بندے کا اعتبار تو ہے نہیں ابھی ہدیہ دے دیں تھوڑی دیر میں واپسی کے لیے آ جائے تو اللہ یہ کہ کوئی اصرار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ چھوڑ بھی جاتا تو آپ کوشش کرتے تھے کہ اس بندے کی جتنی مالیت کا ہدیہ ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو واپسی میں ہدیہ دے دیتے تھے کہ کہیں پریشان نہ ہو یا یوں نہ ہو یا واپس آ جائے آپ کا تو طریقہ یہ تھا اور آپ کے پاس بھی کئی بصور علماء اور اللہ کا یہی طریقہ تھا کہ آج دن کو جتنا ہدیہ جتنا کچھ جمع ہوا وہ شام تک سارا تقسیم کر دیتے تھے تو وہ جو ہدیہ دینے والا ہے دو دن کے بعد جو آ جائے کہ میرا ہدیہ واپس کرو تو کیسے واپس ہوگا یہاں تو اس طریقے سے ترتیب ہے تو آپ دیہاتی ہدیہ والے شخص کا ہدیہ اگر تو قبول نہیں کرتے تھے اور اگر قبول کر لیتے تھے تو اسے بہت زیادہ جواب میں دیتے تھے تاکہ واپسی کی کوئی صورت نہ ہو اللہ بعض دیہاتی جو ایمانی کوالٹی میں بہت آگے نکل گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیہاتی قبیلوں کی بعض دفعہ اپنے بعض و نصیحت اپنے تقریر میں ان قبیلوں کی تعریف کرتے تھے کہ قبیلہ بنو اسلم قبیلہ مزینہ قبیلہ قبیلہ غطفان قبیلہ یہ سارے قبیلے قبیلے تمیم سے بھی لے گئے قبیلہ کا تو تصدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی یہ قبیلے دیہاتی یہ سے بھی آگے نکل گئے اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ان کو اللہ نے محفوظ کر دیا تو ان کا یہاں ذکر ہوا وہ من کہ دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں پکا ایمان ہے ان کا قربات اللہ ہمارا گاؤں ادھر پنڈی گھیٹ کے آگے وہ جی ڈی سی والے ساتھی جانتے ہیں تو گئے تو ایک نلہٹ سے ایک بابا آتا تھا کبھی کبھی وہ ظہر مغرب شاہ کی نا یہ تین چار اذانے مسجد میں ہو دیتا تھا دیہاتی آدمی بالکل سادہ لیکن تمام نظام اس کا ذہنی وضاحت کا بھی مکمل سنت کے مطابق تھا تو یہ تین چار اذانیں جس دن وہ مہینے میں یا دو مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے وہ فوت ہو گئے کہ مہینے دو مہینے کے بعد جب وہ آ کے صرف اذان دیتا تھا تو سارا گاؤں اس کی اذان کی برکت سے مسجد میں جمع ہو جاتا اور ساتھی سی باتیں کرتا تھا کہ اللہ کو ایک مانو تو عید کا اقرار کرو شرک بدت سے بچو یوں اس طرح کی چیزیں کرو کوئی اس کا خاص وہ نہیں تھا کہ بہت بڑا عالم کوئی مبلک تھا لیکن اس کی کوئی ایمانی کوالٹی اور اس کی ایمانی کوئی چنگاری اس مقام کی تھی کہ وہ اذان اس کی خود تبدیل ہوتی تھی لوگ دو دو مہینے تک انتظار کرتے تھے اور نام بھی اس کا عجیب سا سادہ ستا ہے اللہ عالم اس کا نام اصل کیا تھا میں نے وہ بابا دیکھا ہے تو بابا کانگڑا کانگڑا اس کو کہتے تھے یہ دیہاتی لوگ بعض ایمانی اعتبار سے اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ دیکھو نا یہ تو بلال اذان بلال ہی بن گئی کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے شام کے جب خواب آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بلال اتنا عرصہ ہو گئے ہو ہمیں مدینہ میں آپ ملنے بھی نہیں آئے ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ آئے احسان دی تو پورا مدینہ جمع ہو گیا کہ آج تو کتنے سال پہلے کی نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ آسان دوبارہ آ گئی ہے تو سارے لوگ جمع ہو گئے بات یہ ہے دوستو اصل ایمانی مقام کی بات ہے اور یہاں پر بھی دیہات والے ان ساتھیوں کا ذکر ہے جو ایمانی اعتبار سے بہت اونچے ہیں اور میرا کہا میں یوگ نبی لائے والے میں لا کر کے دیہاتیوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ براکت اور ان کا بڑا ایمان ہے حدیث میں آتا ہے نا دوستو کہ ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت کا کہ لوگ شہروں سے سفر کر کے دیہاتوں میں چلے جائیں گے کہ اپنا ایمان بچایا جا سکے صبح کوئی شخص ایمان والا ہوگا خطرہ ہوگا کہ شام کو اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اور شام کو کوئی شخص ایمان والا ہوگا تو صبح کے وقت خطرہ ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا حالات دیکھ رہے ہو دوستو اسی کسی طریقے سے حالات بنتے چلے آ رہے ہیں کہ ایمان کو بچانا ایسا ہوگا جیسے دیکھتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھنا مشکل ہوتا ہے ایسے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ وہ دیہاتی بزرگ کامیاب ہو گیا جو اپنی بکریاں مال مویشی لے کے کسی جنگل میں چلا گیا کسی پہاڑ کے اوپر اس نے بسیرا بنا لیا بس اذان دیتا ہے نماز پڑھتا ہے بکریوں کو چراتا ہے ان کا دودھ نکال کے خود استعمال کرتا ہے یوں زندگی جو گزار رہا ہے یہ اس شخص نے پرفتن دور سے اپنے ایمان کو محفوظ کر دیا ورنہ تو ایسے فتنے آئیں گے انسان سمجھ نہیں سکے گا کہ میری کیا حالت ہے تو فرمایا کہ بعض دیہات ایسے ایمان میں بڑے مضبوط ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں عجیب جملہ اگلا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ سلاوات رسول تاکہ اپنے پیغمبر کی دعا نصیب ہو جائے اس لیے فرق کرتے ہیں یہ زمانہ حیات رسول کی بات ہے اللہ قربت اللہ سنو ایسے لوگوں نے اللہ کا تقرب اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہے اللہ ان کو جنت عطا کرے گا اور مفرت کرے گا بسم الله الرحمن الرحيم بسابقون الاولون من المهاجرين وتنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم العظيم صدق الأولون من المهاجرين والأنصار سبقت دینے والے پہلے والے مہاجرین میں سے اور انصار اکرام میں سے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی اچھے کاموں میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی ان دیہاتیوں کے بارے میں جو نیک لوگ ہیں ایمان والے اس سے پہلے ان دیہاتیوں کا ذکر تھا جو جھگڑالو اور منافق ہوتے ہیں تو کل کے سبق میں ان ایک دیہاتیوں کا ذکر ہوا ان کے اوثاق کی بات ہوئی ہے کہ وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں نبی سے دعا لینا چاہتے ہیں تو آج کی یاد میں بھی ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہت اونچے لوگ ہیں ایمان والے ہیں سب صاحب اکرام رضی اللہ کلام اونچے ہیں لیکن صحابہ میں پھر درجات جیسے بیال والسلام کے آپس میں درجات ہیں جس کو قرآن مجید نے تیسرے بارے میں بیان کیا فرمایا دل پر رسول خود ضلع باز اور ہوں باز کہ سب جو پیغمبر علیہ السلاط والسلام ہیں ان میں سے بعض بعض کی فوقیت ہے لیکن سب پیغمبر پر حق ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کل رحم سب صحابہ جنتی ہیں اچھے ہیں نیک ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ہاں سے وہ کامیاب ہیں لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس کے اندر درجات ہیں جیسے قلبہ راشدین کا سب سے اونچا مقام ہے پھر عشرۂ مبشرہ کا ہے یا اسی طریقے سے مہاجرین کا حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے جو یہاں چاندہ پوار میں ذکر کروں گا تو آج کے سبق میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر ہے اور ان میں سے بھی ان صحابہ کا جو سب سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی فرمایا والسابقون الاولون المہاجرین والانصار سب سبقت لے گئے وہ لوگ جو پہلے پہلے جنہوں نے ہجرت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی یعنی مدینہ والے صحابہ کرام جن کو انصار کہتے ہیں پھر بعد میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اتبعوہم بے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی پیروی کی وہ کامیاب ہو گئے وسابقون الاولون میں پہلے کون بارزاد مصری لکھتے ہیں کہ وہ مراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں پہل کی ہے اور مدینہ میں آپ کے آباد ہوئے ہیں اور انصار میں سے پہلے وہ مراد ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آپ کے ساتھ حج کے زمانے میں ملاقات کی ہے میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد جب مدینہ میں آپ آباد ہو گئے تو آپ کا ایک حج ہے جس کو حجرت الوداع کہتے ہیں لیکن ہجرت سے پہلے آپ نے بعض رات کے نزدیک دو بعض کے نزدیک تین بعض کے نزدیک چار حج کیے ہیں ہجرت سے پہلے جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت بھی حج کے زمانے میں آپ حج کے لیے میرا مصطلفہ ارکان آتے تھے اس وقت حج تو فرض نہیں تھا لیکن موسم حج تو ہوتا تھا فائدہ اس منع عرفات میں آنے کے لیے ہوتا تھا کہ ساتھیوں سے ملاقاتیں ہو جاتی تھیں جو دور دراز سے لوگ آ رہے ہوتے تھے ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی جاتی تھی یہی وجہ ہے کہ جو مدینہ والوں کے ساتھ دوستی کا سبب بنے ہیں وہ لوگ یہ جو مدینہ سے حج کرنے کے لیے آئے تھے جس میں آپ حضرات تاریخ میں پڑھیں گے کہ گھاٹی میں مینا کی گھاٹیوں میں آپ کی مدینہ والوں سے ملاقات ہوئی پہلے سال جن مدینہ والوں سے ملاقات ہوئی مینا کی گھاٹی میں وہ سات لوگ تھے پھر آپ نے ان کو سمجھایا رعض و نصیحت کی اگلے سال جو حج کرنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے والے بارہ صحابہ جو مسلمان ہوئے مدینہ سے آنے والے وہ حج میں وہ بارہ لوگ تھے جنہوں نے آپ سے مینا کی گھاٹی میں ملاقات کی اگلے سال یعنی تیسرے سال کہ آپ نے ان کو سمجھایا ان کو انہوں نے ادھر جا کے اور محنت کی آواز و نصیحت کی باتیں وہاں کی ہیں تو زیادہ لوگ تیار ہو گئے تیسرے سال جب مینار کی گھاٹی میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ والوں کی جو ملاقات ہوئی وہ ستر صاحبۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ نے ان کے سامنے واضح نصیحت کی اور یہی وہ ستر صاحب کرام ہیں جنہوں نے آپ کو بار بار دعوت دی کہ مکہ میں آپ کے لیے رہنا اگر مشکل ہے تو آپ ہمارے شہر میں مدینہ میں آ جائیں یسرت میں آ جائیں ہم ہر طریقے سے آپ کی خدمت کریں گے ان ستر صحابہ میں سے بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں جن بن عمیر وہ پہلی دفعہ بھی آئے دوسری دفعہ بھی آئے کہ ان کو کچھ اسلام کی باتیں دوسرے ان ملنے والوں کے مقابلے میں زیادہ آتی تھی تو آپ نے ان کو امیر بنایا تھا پھر یہ ہے تو یہ بھی مدینہ کے کہ آپ وہاں جا کر چونکہ آپ مسائل اسلام کے طویل رسالت کے زیادہ جان چکے ہیں تو آپ دوسرے صاحبہ کو دوسرے ساتھیوں کو اسلام کی آپ نے دعوت دینی ہے آپ مدینہ میں امیر ہیں یہ مصحف بن عمیر رسی اللہ تعالیٰ یہ مصحف بن عمیر وہی صحابی ہیں کہ جن جو غزوہ بدر کے اندر سب سے پہلے جن کے پاس جھنڈا تھا اور پھر یہ زخمی ہو گئے تھے اور ان سے جھنڈا گر گیا تھا یہی وہ مصحف بن عمیر رسی اللہ تعالیٰ تو یہ ہم سارے صحابہ کرام ہیں تو من مہاجرین والانصار کہ سبقت لے گئے پہلے وہ جو ہجرت کرنے کے لحاظ سے پہلے تھے یا مدد کرنے کے اعتبار سے تو علماء نے وسا الاولون من برون میں مہاجرین مہاجرین تو وہ لکھے ہیں جو سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی ہے انصار میں وہ صحابہ لکھے ہیں جو گھاٹیوں میں آپ سے ملاقات کرتے رہے اور مشرف کا اسلام ہوتے رہے اور آپ سے وعدہ کیا اور آپ سے درخواست بھی کی کہ آپ مدینہ میں آ کے آباد ہو جائیں ایک غور کے لیے وہ سابقون القوض من المہاجرین والانصار میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں وہ وہ لوگ مراد ہیں مہاجرین اور انصار کہ جن کو اللہ نے یہ صحابت عطا کی ہے کہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے ان کو نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد سترہ مہینے تک قبلہ بیت المقدس رہا تو ظاہر ہے کہ جو پہلے ایمان لائے تو ان کو پھر وہ پہلی بات یہ شہادت بھی ملی ہے کہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور پھر جب قبلہ حکم تبدیل ہوا اور بیت اللہ شریف مقررہ قبلہ ہوا تو پھر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گیا تو ان کو دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی شہادت ملی تو وہ سادکون البلون من المہاجرین والانصار اب افضل ہے جو سترہ مہینے کے بعد مسلمان ہوئے اٹھارہ مہینے میں یا دو سال کے بعد جو مسلمان ہوئے تو ان کو یہ صحافت تو نہیں ملی کہ وہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی ہو لہٰذا اس سے وہ مراد ہیں جنہوں نے پہلے پہلے اسلام لایا اور دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی شہادت ہوئی دی نے لکھا الاولون من المہاجرین والانصار میں مراد غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے جو مہاجرین اور جو انصار مدینہ کے غزوہ بدر میں شریک ہوئے یہ سارے القبرود من ولنسار میں داخل ہیں بعد میں لکھا ہے کہ القبرود من مہاجرین میں والانصار میں صلح حدیبیہ سے پہلے پہلے جتنے مسلمان ہو گئے وہ وسا القبرود من ملن والانصار میں داخل ہیں اور اس کے بعد والے جو ہیں وسا القبرود میں داخل نہیں ہیں وہ بھی بہت وہ بھی صحابہ ہیں میں نے پہلے درس کے ابتدا میں بات کی کہ سب صحابہ حدول ہیں بس آپس میں ان کے درجات ہیں کوئی خلفاء راشدین ہیں کوئی مبشرہ ہیں کوئی اصحاب بدر ہیں کوئی اصحاب ادیبیہ ہیں اس لحاظ سے ان کے آپس میں مقام ہے ورنہ سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برس ہوا ہے بات یہ دیکھا میں سے تو مراد جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے سب سے پہلے ایمان لانے والے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گھر میں تشریف لائے اور ساری کہانی وہ بارے اخراط کی سنائی کہ آج میرے ساتھ ایسی بات ہوئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے گواہی دی کہ اللہ ان قد رسول اللہ کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ اس طرح کے حالات ایک پیغمبر کے ساتھ بھی متعلق ہوتے ہیں جو آپ سنا رہے ہیں کہ غار افراد میرے ساتھ کیوں واقع پیش ہوا اس کے بعد میں بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے کہ جو بعد میں سات سال بعد میں دس سال کی عمر لکھی ہے لیکن آپ کی صداقت اور حق آپ کے سامنے واضح ہو گیا اور آپ مسلمان ہوئے جبکہ آپ کے والد وغیرہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تیسرے زید بن حارثہ ہیں ان کی لمبی بات ہے جو ٹائپ کے لحاظ سے سو کے میں خریدا گیا تھا اور حضرت خدیجہ کو ان کے رشتے دار نے وقف کیا تھا لیکن آپ کے پاس رہنے کی وجہ سے یہ آپ کے اوساد سے بہت متاثر تھے زید ابن حارثہ یہ وہی زید ابن حارثہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید ابن حارثہ نہ کہا کرو مجھے اس سے اتنی محبت ہے یہ میرا متبنہ بیٹا ہے اس کو زید ابن محمد کہا کرو بہت اس کے بعد یہ سورہ حساب کی عید نازل ہوئی کہ نبی آپ نے محبت کے لحاظ سے تو یہ بات کہہ دی ہے کہ اس کو زید ابن حارثہ نہ کہا کرو زید ابن محمد کہا کرو لیکن یہ نسبت ابوت یہ نہیں تبدیل ہو سکتی یہ بے شک آپ کے متبنا ہے آپ کے پیارے غلام ہیں آپ کو ان کے ساتھ بہت پیار ہے لیکن یہ نسبت ابوت کی زید ابن حارثہ ہی رہے گی زید ابن محمد نہیں تو یہ وہ سرد ہے جو تیسرے مسلمان ہوئے بالکل بچے تھے اور غلام تھے اور بڑوں میں سے سب سے پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں تو بعد میں لکھا الاولون من المہاجرین میں یہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے محنت نہیں کی ہے بس جیسے جیسے ان کے سامنے آپ کی یہ بات سامنے آئی اور وہ مسلمان ہونے لگے تھا وہ عورت تھی یا غلام تھا یہ بچہ علی تھے حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت البکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت خوبیاں ہیں ان میں سب سے بڑی خوبی ان کی یہ کہ جیسے مسلمان ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں میں محنت شروع کر دی اور یہی ایک ایمان والے کی خاصیت ہونی چاہیے کہ جتنی بات اس کو ایمان کی اسلام کی ملے وہ دوسرے ساتھیوں کو بتائے سمجھائے جب ہمدردی کے ساتھ بتائے گا ضرور ضرور اس کا اثر ہوتا ہے تو حضرت بکر صدیق گئی اس اللہ تعالیٰ کی خوبیوں میں کہ انہوں نے جو محنت کی اپنے ساتھیوں میں سے زبیر پر عبد الرحمان بن عوف پر فلاں پر فلاں پر تو یہ سارے ان کی محنت کی وجہ سے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ان سب کو لے کر حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لیا حضرت میں نے یہ محنت کی ہے ان پر اسلام واضح ہو چکا ہے یہ جو خوشی اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں آپ ان کو کلمہ پڑھائیں عجیب اتفاق کی بات ہے جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خوبیوں میں سے بہت خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جن پانچ چھ ساتھیوں کو آپ نے تیار کر کے نبی کی خدمت میں لایا اور وہ مسلمان ہوئے وہ سارے کے سارے آشرم مبشرہ میں سے بن گئے گا اللہ کا انعام ہے جو کل ہم ان شاء اللہ جمعے میں بات کریں گے اشرم مبشرہ کی تو فرمان وسا حکومت البل میں یہ لوگ مراد ہیں کہ بکر مان لائے مان لائے دوسرے سال اور پھر بکر نے ساتھیوں کو تیار کر کے نبی کی خدمت میں لایا جو اللہ کا ایسا انعام تھا کہ وہ اشرم مبشرہ میں شمار ہوئے یہ وسا رقص البل منل مہاجرین وار میں سے یہ صاحب احترام مراد ہیں والذین اتبعوهم بإحسان جنہوں نے ان کی بات مانی صاحب اکرام کے نقش قدم پر چلے وہ بھی اللہ ان سے بھی راضی اللہ صحابہ سے بھی راضی ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ سمجھ نصیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخر نعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وممن حولكم من الأعراب المنافقون اور تمہارے ارد گرد دیہاتوں میں سے بعض منافق ہیں وہ من اہل المدینہ اور بعض منافق مدینہ کے اندر رہائشیوں میں سے ہیں مرد و نفاق جو نفاق کے اوپر پکے ہیں لا تعالیٰ آپ ان کو نہیں جانتے نہ مناظم ہوں ہم منافقین کو ہم جانتے ہیں سنواز ہوم ہم دو عذاب منافقین کو دیں گے سمعردونہ الى عذاب عظیم پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف پھینکا جائے گا وآخرون اعترفوا نہ ہیں بعض دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا یعنی ایمان والے لوگ جو غزل تبوک میں شریک نہیں ہو سکے خلطو عملان آخر سیاح انہوں نے کہ اچھے اعمال بھی تھے اور ان کی غلطیاں بھی تھیں اس اللہ عنوب علیہ امید ہے کہ اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ مفرت کرنے والے مہربان ہیں گزشتہ سب اسباب سے بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ منافق تھے جو نقصان پہنچانے کی حالت فکر کرتے رہتے تھے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بات بتائی کہ دیہاتی لوگ جو منافق تھے وہ زیادہ سخت تھے لیکن آخر نے بتایا کہ دیہاتوں میں جو بعض مسلمان ہیں وہ ایمان کے اعتبار سے ان کو بڑے مضبوط تھے اور انصاف کی سبیر اللہ کرنے والے جمعرات والے سبق میں مہاجرین اور انصار اور ان کے پیروکاروں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ رضی اللہ آج کے سبق میں پھر منافقین کی بات ہے فرمایا تمہیں منہ میں رکھا رات منافقوں تمہارے ارد گرد میں سے دیہاتیوں میں سے بعض منافق تھے بس وہ اپنے نفاق پر ہی رہے اور مسلمانوں کو کوشش کرتے تھے نقصان پہنچانے کی وہ مدینہ تھے مرد والا نفاق جس طریقے سے دیہات والوں میں سے بعض منافق تھے ایسی ہی بات ہو گئی تھی مرد نفاق کے اوپر ہی وہ چلتے رہتے تھے یعنی نفاق پر ہی پکتے تھے مسلمانوں کے قریب مسجد نبی میں ان کا آنا حاضر ہونا شریک ہونا ماض اس لیے تھا کہ کوئی فائدہ حاصل ہو جائے تو ہمارے میں تقسیم ہو رہی ہو رہا ہو ایک تو یہ بات تھی دوسری یہ بات کہ ادھر سے کوئی بات پتہ چلے تو تاکہ اپنے اور پارٹی والوں کو بتائیں کہ مسلمانوں نے یہ اسلحہ بنا لیا ہے یا یوں تیاری شروع کر لی ہے کوئی بات بھی جو ان کو ایک اپنے مطلب کے لحاظ سے پتہ چلتی تھی تو اس کو اپنے ان گروہوں کی طرف پھیلاتے تھے یہ مقصد تھا ان کا مرد تھا نرب اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سب کو نہیں جانتے بعض کے تو علامات کے لحاظ سے وہ آپ جان جاتے ہیں لیکن مکمل منافقوں کو آپ نہیں جانتے میں نے بتایا کہ تبوک کے بعد سنو ہجری میں جو ہوا اس کے بعد ان کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ترجیح دی گئی تھی اور ایک مرتبہ ایک دو مرتبہ ایسا موقع بھی آیا کہ آپ نے جمعے کی خطبے میں ان لوگوں کی نشاندہی یہ حدیث میں صحابہ نقل کرتے ہیں کہ ایک جمعے کے خطبے میں آپ نے اجتباع میں سے چھتیس منافقین کے نام لے کے کہا کہ اٹھ جاؤ آپ کے بارے میں آ آدمی ہے کہ آپ منافق ہو ہمارے دل سے آپ کی نماز ملے تو یہ بہت بڑی دقت اور رسوائی کی بات ہے جس کو قرآن مجید نے کہا صنواز تو ہن مرتئی ہم ان منافقوں کو دو آزاد دیں گے دو مرتبہ آکار دیں گے مفسرین کی ایک تفصیل یہ ہے اس مرتین دو مرتبہ والے عذاب کی کہ ایک عذاب ان منافقین کے لیے دنیا میں جس انداز میں آیا کہ اتنی بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کو کرنا پڑا کہ جمعے کے اجتباع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے ان کو مجمع کے اندر سے اٹھا دیا یہ بہت بڑی رسوائی ہے اور یہ رسوائی ان کو دنیا میں لینا پڑی اپنی منافقت کی وجہ سے اور دوسرا دوسرا عذاب جو قرآن عجیب نے دوسرے مقام کو فرمایا کہ پھر کر کے اسفر ننار ان منافقی پھر کے عسفر و ننگنار کہ بہت زیادہ سخت عذاب والے نچلے طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے گا اس لیے کہ منافقین سے اسلام کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ لباس اور لباس اسلام کا ہو اندر کفر ہو مسلمانوں میں اسلام گھس جائے پھر مسلمانوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایک واضح سے ہے مسلمانوں کو مت ہے وہ بادہ ہے وہ ہمارا کافر ہے اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے وہ ہر لحاظ سے مسلمان ان سے بچ سکتا ہے اس کافر سے جو واضح کافر ہے اس کافر سے مسلمانوں کا بچنا آسان ہے اور اس کافر کے مقابلے میں جو فن انتظام کرنا یہ ایمان اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن ایک اسلامی لباس میں مسلمانوں کی جماعت میں گھس جائے اور اللہ کے علاوہ تو کوئی عالم الغیر نہیں ہوتا پھر بندہ کیسے پہچان سکتا کرتا ہے کہ ہماری سفر کے درمیان میں کون یہ جانور بھی کھا دار رہے اور نقصان پہنچائے گا تو اس لیے منافق کو سخت عذاب دیا جائے گا کیونکہ زہری لباس اور کر مسلمانوں کا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا دیکھو زہری لباس میں تو بعض لوگوں نے اوڑا تو اس لباس پہ اتنا شاید کیا تھا آپ نے وہ مغلی خاندان کے بادشاہ کا واقعہ بڑا ہوگا کہ ایک اس کو روپیہ ملا اس نے انعام لیا تو بادشاہ نے اس کو کہا تھا کہ ایسا بھی بن کے دکھاؤ کہ میں نے پہچان سکوں میں تو تمہیں پہچانتا ہوں تم رنگ بدل بدل کے آتے ہو اللہ والا میں ثواب تو ایک علاقے میں جا کے اللہ والا بن گیا ذکر اسکار کرنے لگ گیا وہی سوکھنے والا لباس اور سب کچھ بادشاہ مودیہ خاندان کے بعد بادشاہ بہت لیٹ تھے ماشاء اللہ کیا بات تھی ان کی اور جب بگڑے تو جو ہے اس نے بات کہا کہ ابتدا اس کی یہ تھی اتہار اس کی سرنگی تو ناچ گانا تھا تو بادشاہ وہ جو نیک آدمی اس کا معمول تھا کہ جس علاقے میں جاتے تھے تو وہاں اپنے ساتھ ان سے پوچھتا تھا کہ یہاں سب سے بڑا میرے وہ ملاقات کرتا تھا لوگوں نے بتایا ادھر ایک گوشہ نشین شخص ہے بڑا اللہ والا ہے اس سے ملاقات کرتے ہیں بادشاہ گیا اس بزرگ سے ملاقات کی بادشاہ بہت متاثر ہوا اس اللہ والے سے اور بادشاہ نے اس کو ہزاروں اسرحیاں انعام میں دیا تو اس نے قبول نہیں کیا کہا ہم اللہ والے ہیں ہمارے دو چار چنے ہماری غذا ہے ہمیں نشرفیوں سے کیا غرض ہے ہمارا کام تو اللہ اللہ کر ہے بار حال درجے کردے کی بادشاہ نے کوشش کی اور اس بزرگ نے وہ حدیت قبول نہیں کیا بس وہ بادشاہ آپ نے چلا گیا آپ نے عوام میں وغیرہ اور یہ بزرگ وہاں پہنچ گیا کہ اب مجھے انعام دیں آپ نے کہا تھا کہ ایسا بزرگ بن کے دکھاؤ کہ میں تمہیں نہ پہچان سکوں میں کوئی بروپیاں ہوں جو ہمیشہ آپ کی مجلس میں انعام لیتا تھا اور جس بزرگ سے تم پرانے شہر میں ملاقات کر کے آئے وہ بڑا الگ والا تھا اور اس سے تم متاثر ہوئے تھے وہ میں ہی تھا اب مجھے انعام دو میری ایسی چار تھی جو تم نہ پہچان سکے بادشاہ نے کہا بے رکھو اب بڑی بات ہے تو میں سو اشرفیاں دے دوں گا انعام اس وقت دو ہزار اشرفیاں تو میں انعام دے رہا تھا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس بروپیہ نے جو دوستوں بات کہی وہ بہت قیمتی بات ہے اس بروپیہ نے بادشاہ کو بات کہی کہ اس وقت میں علماء اور صلحاء کے لبادے میں تھا اگر اس وقت میں آپ سے اشرفیاں لے لیتا تو جس گروہ کے روپ میں میں تھا یہ ان کی شان کے مناسب نہیں تھا اس لیے آپ سے ہدیہ نہیں کیا اللہ والے تو ایسے وہ تو ایک اس کا ایک ڈرامہ تھا اور ادھر دوسرا اب میرا انعام ہے میں اس پر وہ آپ کو کرتب دکھایا دکھائے آپ نہیں پہچان سکتے ہو وہ جو بچا سکتے ہو وہ میرے لیے خیال ہے تو بات یہ ہے کہ اسلام کے دباتے میں آ کر لوگ اسلام کو جو نقصان پہنچاتے ہیں منافع ان کا قرآن جو ہوتا ہے دو دنیا میں بھی ہو گئے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کی تاریخ تو سات چونسٹھ سال کوئی اتنی بڑی نہیں لوگوں میں تو ہزار سالوں تاریخیں یاد رکھی ہوتی ہیں اور اس سے سبب لیتے ہیں ہماری تو مختصر سی تاریخ تو جو صدر گیا تو وہ گرفتار تو جو صدر گیا تو وہ یوں ہوا یہ تاریخ ہی ہے نا کہ منافقت کے ساتھ بادشاہت کی جاتی ہے اسلامی مملکت کے بادشاہ ہوتے ہیں ادھر ہمارے سامنے مسلمان و ان کے سامنے ان کے ہوتے ہیں ایک دنیا میں ان کو دکھائی جاتی ہے اور دوسرے آخرت کے لحاظ سے منافق کو سخت ہو جاتی ہے بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں نے ہم مرتین کا مطلب کثرت کس طرح اشارہ کیا ہے کہ ہم مناسبوں کو مرتین ڈبل ڈبل آزاد دیتے رہیں گے آفرت ہوتا رہے ہیں ان کے لیے کے بہت اسلام کو نقصان پہنچایا سب ارد ندارا کرمل بزر تبوک نے ایک تو منافقین کی جماعت شریک نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے جھوٹے گزر کیے آپ نے در گزر کیا لیکن میں نے اس دن بھی سبق میں بتایا کہ یہ برگزر کوئی معافی نہیں تھی یہ رضا نہیں تھی بس چھوڑو منافق ہیں ہم نے ان سے کیا لینا دینا ہے جو کچھ سچے مسلمان صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ بھی سے غلطی ہوگی بعد میں تین لکھا بعد میں پانچ لکھا بعد میں سات لکھے بعد میں دس لکھے ہیں پورے گھر میں بارہ کے پہلے باؤ میں ان کا ذکر آئے گا انہوں نے صاف صاف بات کہی صاحب کرام جو غزل تبوک میں نہ جا سکے کہ حضور کو یوزر نہیں تھا بس سستی والی چادر ہمارے اوپر اوڑھ دی گئی ہم سوچتے رہے ہم پہنچ جائیں گے ہمارے پاس گھوڑا دے ہے ہم جلدی آپ کو مل جائیں گے لیکن افسوس اور غلطی ہو گئی کہ ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے آپ ان سے ناراض ہو گئے وہ بات بڑھ کے چاہ رہے جس کو یہاں اشارہ کیا قرآن مجید نے وہاں کرو نہ کرپوں بے جنوب ہوں خلطال کچھ دوسرے بھی تھے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا اور کمال ہے انسان اپنے گناہ کو گناہ سمجھے اپنی غلطی کو مان لے نصف توبہ یہ ہو جاتی ہے دیکھو اگر گناہ کو گناہ سمجھے گا ایک دن توبہ بھی مانگے گا اللہ سے جب وہ نیلے بہانے کر کر کے اپنے گناہ کو جواب کی صورت دیتا رہے گا تو وہ جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا جواب کی توفیق کیسے ہوگی تو غلطی کو غلطی ماننا گناہ کو گناہ سمجھنا جو گناہ ہوا ہے یہ آدھی توبہ ہے آدھی توبہ پر یہ کہ جب گناہ کو گناہ سمجھا ہوا ایک دن اللہ توفیق بھی دے دیں گے توبہ کی معافی کی ان کے گلے ملے ملے جلے ان کے کام تو اچھے کام کے تھے تو ان کی یہ غلطی بھی ہوئی ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا پھر اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا اللہ کی شان یہ ہے کہ مبصرت کرنے والا مہربان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہاں دو طرح کے لوگ تھے ایک کے چہرے ایک جماعت کے چہرے بڑے نورانی اور خوبصورت چہرے تھے اور دوسری ایک جماعت تھی کہ جن کے چہرے اچھے تھے تھوڑے تھوڑے داغ تھے تھوڑے تھوڑے داغ تھے تھوڑی دیر ہوئی تو وہ جو داغ والے چہرے تھے انہیں حکم ہوا کہ اس نئے میں سے نہاؤ وہ نہر سے نہائے جیسے باہر نکلے تو وہ بھی پہلوں کی طرح صاف ستھرے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے پہلے ان کے چہروں پہ داغ تھے اب یہ بھی پہلوں کی طرح صاف ستھرے ہو گئے ہیں تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ پہلے تو آپ کی امتیوں کے وہ لوگ ہیں جو دنیا سے آئے ان کے گناہ کو حساب سے تھے جو تھے تو وہ توبہ ہو گئے تو وہ توبہ والے مزدور لوگ تھے ان کے چہرے پہلے سے ہی چمک رہے تھے جن کی تھوڑی بہت غلطیاں تھیں کوئی پیچھے دعائیں ہوئی ہیں کچھ ان کے جو اللہ کی طرف سے معافی ہوئی تو ان کے وہ جو دھویا گیا ان کو نہر سے نہرایا گیا تو ان کے گناہ معاف ہو گئے تو اللہ سے امید کی بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا تو وزیر قبول میں نہیں جا سکے باقی بات ان شاء اللہ خود میں نب والی علیہ الله هو يقبل وسمی عن عباده القعان الصدقات و الله هو التواب الرحيم صدق اللہ العظيم آپ دے ان کے امبار میں صدقہ کو اور پاک کریں ان کو اور صفائی کریں ان کی اور ان کے لیے دعا کریں بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سبب بنے گی اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے علم ان اللہ علمیا توبہ میں عبادی کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے صدقات اور صدقات کو بھی قبول کرتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ غزوہ تبوک میں کچھ مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بھی نہیں جا سکے تھے بس ان سے سستی ہو گئی انہوں نے بھی اعتراف کر لیا وہاں کرو نہ بے جنوب ہی انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا بس سستی ہو گئی تو جب انہوں نے سچ کی بات کہہ دی تو پاک کی طرف سے یہ وہی ہے کہ اسمبا ہوا نہیں تو بات نہیں انہیں بے کہ توبہ کو قبول کر لے گا ان میں مختلف روایات ہیں بعض میں تین بعض میں سات بعض میں دس صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ ہیں لیکن تین واقعات اس باؤ میں ترسیل کے ساتھ آئے گی وہ جو استوان ابو لبابا ہے ریاض الجنہ میں مسجد نبی کے اندر وہ ستون جو ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوا ہے انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ خود باندھ لیا تھا کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ خود بولیں گے تو میں خود اگانے لے کر جاؤں گے ان کی توبہ قبول ہوئی آگے واقعہ آئے گا بارہ نات لکھیں کہ ابو تو ابو البابا بابا قریضہ کو کے مسئلے میں انہوں نے اور غلطی ہو گئی تھی بنو کو کے ایک آہد کے بارے میں انہوں نے وزن بات کر دی تھی بعد میں لکھا کہ یہ بھی غزل تبوک میں نہیں جا سکے تھے بہرحال یہ یہاں ان دو میں ان صاحب احترام کی بات ہے کہ جن کی توبوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا لیکن اس میں چالیس پینتالیس دن لگے تھے کہ توبہ اور استغفار میں یہ مصروف رہے صاحب احترام سے ہم کلامی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ جب تک ان کی توبہ کیا حکم نازل نہیں ہوتا تو ان کا ہمارے ساتھ کوئی لین دین نہیں صاحب احترام یہ بہت پریشان تھے یہ کہتے تھے کہ اگر اس دورانیے میں ہم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا تو ہمیں کبھی یہ اندازہ تھا کہ ہمارا جنازہ کوئی نہ پڑتا یا اس دوران میں اگر اللہ کے رسول دنیا سے چلے جاتے تو ناراضگی کی حالت میں چلے جاتے آرام سے تو ہماری تو کوئی نظار کی کوئی صورت نہیں تھی بہرحال حال ان کی چالیس پینتالیس دنوں کے بعد توبہ کی یاد نازل ہوئی جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو پھر ہم نے کیا کہ خود دنوں بعد انہیں سدا پتا یا جب زکوٰۃ آپ کو دینا چاہیں صدقات دینا چاہیں کچھ دینا چاہیں اب آپ قبول کریں یعنی جب ناراضگی ہوتی ہے تو پھر توبہ جب نہیں ہوئی ناراضگی ہے تو اس وقت تک صدقہ زکوٰۃ وغیرہ بھی قبول کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے جیسے مشہور واقعہ میں سالہ بتا بتا چکا ہوں کہ جنہوں نے زکوٰۃ وصول کرنے والے صاحب اکرام کو یہ کہا تھا کہ یہ ٹیکس ہے میں زکوٰۃ میرا اپنا مال ہے اور آپ لوگ ٹیکس دیتے ہو میں نہیں دیتا ہوں آپ ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ نہیں قبول کریں گے پھر وہ لے کر آتا رہا آتا رہا آپ کے دور میں بھی ابو بکر کے دور میں بھی عمر کے دور میں اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس کی وفات ہوئی لیکن وہ آتا رہا لیکن حکم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ناراض کیا اور اس کا صدقہ زکوٰۃ قبول نہیں کرنا تو یہاں پر جو فرمایا نا خود میں بات ہے صدا کا تھا کہ امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا آپ ان کے صدقہ زکوٰۃ قبول کر لیں یہاں اشارہ اس بات کی طرف دے دیا کہ ان سے راضی ہو جائیں گے کہ صدق زکوٰۃ کا لینا ان کا وصول کرنا امید ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے تو تاہر رہوں کو کی امتحان آپ ان کو پاک کریں ان کا تذکیہ نفس کریں کہ صدقہ زکوٰۃ زکات جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا مال بات کرتی ہے زکات کا مال جب انسان زکوٰۃ نہ نکالے بڑے مال میں جب زکات کا مال بھی جمع ہو تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس مال کو بھی زکوٰۃ کا نہ نکالنے کی وجہ سے خراب کر دیتی ہے ہلاک ہو جاتا ہے بے برکتی ہو جاتی ہے کہیں کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے بندہ زکوٰۃ بہت اہتمام اور خیال سے حساب کر کے نکالنی چاہیے اور خوش ہو کو نکالنی چاہیے سب کا کمال ہے اللہ کے ساتھ اور دیں گے دوسری بات زکوٰۃ کے نکالنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے مال میں برکت آتی ہے صدقات کے نکالنے سے تو تحریر بھی لوگ ہوں یہ آدت کو پاک کریں صدقات ان کے وصول کریں ان کو پاک کریں حدیث میں جناب نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے بلاؤں کو مسائل کو پریشانیوں کو دور کرتا ہے ایک تو زکات ہے وہ تو ہر حال میں سال میں ایک دفعہ نکالی ہے عام حالات میں بھی انسان سب کا نکالتا رہے تو انسان کی جان مار اولاد وغیرہ کے لحاظ سے وہ حفاظت کا سبب بنتا ہے تو فرمایا کرتا ہے وہ بت سکتی ہے اور آپ ان کے دلوں کو ان چیزوں کو صفایا کریں تصویر نفس کی طرف اشارہ وسل علیہ ہے نبی آپ ان کے لیے دعا کریں جن صحابہ سے غلطی ہوئی وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں معذرت کر رہے ہیں امید ہے اللہ ان کو معاف کرے گا آپ بھی ان کے لیے دعا کریں صدقہ بھی ان کا قبول کر لیں امام المسلمین ہونے کے لحاظ سے آپ عقید اور نائب ہیں پھر آپ غریبوں کو تقسیم کرتے تھے اس نیت سے وہ سب کا زکات آپ کو اپنی ساتھ کے لیے نہیں چاہیے تھا تو آپ ان کے لیے دعا کریں ان نسلات کا سکن اور آپ کا دعا کرنا ان لوگوں کے لیے تصویر کا سبب بنے گا دیکھو نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے راضی ہوں گے تو پھر ہی ان کا نام لے کے اس جماعت کا نام لے کے دعا کریں گے جب ناراضگی ہوگی تو دعا بھی ہوگی جب راضی ہیں آپ تو جب ان کا نام لے کے آپ دعا کریں گے تو وہ تو اللہ کی مرضی ہے دعا قبول کریں یا نہ کریں لیکن جب نبی دعا کریں کسی کے لیے تو اس ساتھی کے لیے تو تسلیم کا سبب بن جائے گا کہ میرے لیے نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے یہی بات امام المسلمین کو بھی تفسیر میں لکھا لکھے کہ یہی حکم ہے کہ جب اس کے سامنے لوگ صدقہ زکات وغیرہ جو جمع کراتے ہیں کہ آپ غریبوں پر خرچ کریں تو اس امام المسلمین کی بھی ذمہ داری ہے یہ صدقہ زکات جن کا وصول کر رہا ہے ان کے لیے دعا مقصرت کرے اور یہ دعا کرے کہ اللہ آپ لوگوں کا صدقہ اور زکات قبول فرمائے اللہ سبھی نبی علم یا علم اللہ بتانے والی ہو یا خود صدقہ دیکھو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں کہ اس کی شان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے وہ تو باب الرحیم ہے تب اگلی جو سید کو ختم کر رہے ہیں تب وہاں سی مبالغہ ہے سیدھے مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے صفت مشبہ جیسے صفت گ مبالغہ کہ جتنی گنجائش ہے نا اس سے زیادہ دینا مطلب ایک بندے کو بیس روپے دینا ہے یہ اس کا وہ اتنا اندازہ ہے لیکن اللہ اس کو سینکڑوں کے حساب سے دے رہا ہے تو یہ مبالغہ ہے تب باپ صفت مبالغہ ایسی مبالغہ یعنی اللہ خوب دیتا ہے آپ کتنا مانگتے ہیں توبہ جتنی رضا اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس سے کہیں زیادہ آپ کو دے گا لیکن توبہ تو کرنے والا کوئی ہو علم یا ہو کیا لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے ہے اپنے بندوں کی اور پھر صدقات کو بھی قبول کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو صدقے کی توفیق دیتا ہے مالے حلال میں سے اور وہ صدقہ جو کسی مستحق کو بندہ دیتا ہے تو حدیث محتاط اللہ پاک اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے صدقے کو لے لیتے ہیں قبول فرماتے ہیں اور وہ صدقہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے جب یہ قیامت میں حساب و کتاب کے بعد اپنے عمال نامے اور نیکیوں کو دیکھے گا تو اس میں خوب صدقہ بڑا ہوا ہوگا جیسے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک کھجور اگر کسی نے صدقے میں دے دی اور ان اللہ وہ قبول ہو گئی بس اس کی شرائط ہے کہ جو بھی صدقہ ہو وہ رزق کے میں سے ہو اللہ کی رضا کی خاطر ہو ریاکاری مقصد نہ ہو اور صحیح مستحق کو دیا جائے جس مستحق کو دے اس سے کوئی لالت متعلق نہ ہو دیکھو نا بندہ اپنے غریب چوکیدار کو اپنے غریب خانسانے کو اپنے غریب اندر صفائی ستھرائی کرنے والی عورتوں کو بعض لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن اس سے یہ مفاد متعلق ہوتا ہے کہ یہ آئندہ خوش ہو کے زیادہ کام کرے گی تو صدقہ قبول نہیں ہوگا صدقہ اور زکات دینے کے لیے ذرہ برابر بھی دنیاوی لالچ نہیں ہونی چاہیے ہاں دعا ہو وہ خود دعا کرے گا دعا اور کوئی دنیاوی اعظم اور النی پر رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک تھا کہ اگر میں کسی کو قرضہ دے دیتا تھا تو قرضہ بھی خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا اس نے قرضہ کرنا تو لوگ پھر کہتے ہیں آج ہماری لکڑیاں ڈال ہیں آج ذرا گھروں میں مٹی لگانی ہے تو آپ وہ بندہ مجبور ہو کے بیچارا آئے گا اس لیے کہ اس نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے ایسے کام جس کو قرض دیا جائے اس سے نہیں لینے چاہیے پھر قرضے کا بہت سوال حدیث میں آتا ہے کہ جتنے دن کا قرضہ اس کے پاس رہتا ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتا اتنے دن تک دس گنا کم از کم اس بندے کو قرضہ دینے والے کو صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے لیکن درمیان میں کوئی غلط متعلق نہ ہو کوئی لاحق نہ ہو بس فی سبیل اللہ تو میں آدم اب وہ نہیں اللہ تعالیٰ کا مسئلہ میں کر رہا ہوں کہ کسی کو قرضہ دے دیتے تھے تو اس کے گھر یا اس کے کھیتی یا اس کے کسی علاقے سے گزرتے تھے تو اس کی دیوار کا یا اس کے درخت کا سایہ بھی اپنے اوپر نہیں پڑھنے دیتے تھے کہ یہ سود میں آ جائے گا کہ اس کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس کی دیوار کا سایہ حاصل کر رہا ہوں یہ فائدہ حاصل کر رہا ہوں میں اسی طریقے سے جب بندہ کسی کو صدقہ زکات دے خالص اللہ کی رضا ہو رزق کے حلال میں سے ہو کوئی لالچ نہ ہو آخرت ہاں کی لالچ ہے اللہ قبول فرمائے پھر بات ہے تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ جب اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اس کو صدقے کی توفیق دیتا ہے پھر اس کا صدقہ قبول کرتا ہے اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک توبہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے ایک شخص کا ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا ان کے خالد کے بیٹے عبد الرحمان عبد الرحمان بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم کے خلاف لیڈر قائد بن گئے سلاد جہاد کے لیے عبد الرحمان ان کے ماتحت لوگ بہرحال بارہ پاک نے خطر نصیب کرائی اور وہ مال غنیمت جمع ہوا ایک مجاہد نے سو دینار رومی کر دی بارہ امیر کے سامنے مال غنیمت جمع ہوا جیسے سید حکم تھا وہ انہوں نے تقسیم کر دیا تو اس کو بھی مل گیا جس نے چوری کی کیا ہوا تھا نا سو دینار وہ تو الگ بات تھی نا لیکن جو حصہ تقسیم ہوا وہ اس کو بھی مل گیا جب مل گیا اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ تو میری غلطی ہے اور میں نے چوری کی بارہ اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا ایک کے پاس گیا دوسرے کے پاس گیا جتنے ساتھی تھے ان سب نے کہا ہم تو آپ نہیں کہتے ہیں آپ امیر کے پاس جاؤ جب عبد الرحمان کے پاس آئے انہوں نے کہا میں تو نہیں لیتا ہوں میں آپ کیسے تقسیم کروں کوئی مجاہد کہاں کا تھا کوئی مجاہد کہاں کا تھا سارے سارے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں یہ سب ان کا حق تھا مال غنیمت میں سے میں آپ کس کس کو تلاش کروں اور کس کس کے گھر جاؤں اور اس کو یہ مال غنیمت والا حصہ دوں میں نہیں لیتا ہوں جاؤ آپ بادشاہ کے پاس امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ وہاں گئے انہوں نے کہا بھائی میں بھی نہیں لیتا ہوں میں کیسے لوں بہرحال وہ روتا رہا اور یہ غلطی کا اپنا اعتراف کرتا رہا تاریخ میں اساتذہ نے میں یہ بات دیکھی کہ ایک مولانا صاحب اس کو راستے میں ملے جس کو جس کا نام خالد بن شاعر کا ایسا نام لکھا ہے اس نے کہا کیوں رو رہے ہو کیا بات ہے اس نے کہا یہ غلطی ہوئی ہے اور توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے امیر المنی میرا وہ چوری والا مال نہیں لے رہے تو انہوں نے کہا جاؤ میرا مسئلہ بتاؤ جا کے میری معاویہ کو کہ دی جی، خمس تو آپ لے لینا مال غنیمت میں خمس بدل مال کا حصہ ہوتا ہے وہ لے لیں اور باقی اسی دینار وہ ان مجاہدین کے نام پر صدقہ کر دیں جن کا حصہ تھا اور آج ہم ان کو نہیں دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اللہ سے میں نصیب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون پھر آخر میں بتایا جائے گا تم سب کو اس ذات کی طرف جو عالم الغیب شہادہ ہے فیونبو کم بما کن تم کا پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے آماد کے بارے میں آگاہ کرے گا جو تم کیا کرتے تھے واہ مرجون ان کا اللہ ایک دوسری جماعت وہ بھی تھی جو امید لگائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر کہ یا تو اللہ ان کو سزا دے گا یا اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے بات ہو رہی تھی اس دن کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے صدقے کو قبول کرتا ہے جب بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور کوئی گناہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کی توبہ نہ ہو اور اللہ پاک اس گناہ کو معاف نہ کرے بس صرف یہ ہے کہ جو توبہ مانگنے والا ہے اس میں طلب صادق ہونی چاہیے اور خوب خوشو و کے ساتھ وہ اپنے گناہ کی معافی چاہے اور ہر گناہ کی توبہ اپنے اپنے لحاظ سے الگ الگ ہے اب کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہو اس کو پیسہ انسان نہ دے اور ویسے اللہ سے اپنے گناہ کی پیسہ کھانے کی معافی مانگ کرے تو معافی نہیں ہوگی جیسے میں نے قصہ حضرت ویر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے ایک مجاہد کا اس دن بتایا تھا وہ پریشان ہو گیا چوری تو کی پھر احساس ہوا مال غنیمت میں سے سو دینار نکالے پھر پریشان ہو گیا پھر پھرتا رہا کہ میں یہ سو دینار واپس کرنا چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی کوئی لیتا ہی نہیں تھا تو پھر ایک عالم نے اس کو طریقہ بتایا کہ جاؤ اور تمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سو دینار میں سے خمس ان کو کہو کہ آپ بیت المال کے لیے رکھ لیں کہ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ وہ بیت المال کا ہوتا ہے اور جو باقی سو دینار میں سے اسی دینار رہ جائیں گے وہ ان کو یہ کہیں کہ صدقہ کر دیں اور نیت یہ ہو کہ جن جن مجاہدین کا ان اسی دیناروں میں حصہ ہے اور انہیں نہیں دیا جا سکا ان کی طرف سے صدقہ اللہ قبول کرے تو توبہ کی یعنی ہر گناہ کی توبہ کی صورت اپنے اپنے لحاظ سے اب ایک شخص نے روزے نہیں رکھے اب ایسے گناہ کی معافی مانگ کرے گا روز نہیں رکھ سکا معاف کر دے معاف کر دے معافی ہو جائے گی اپنے روزوں کی قضا کرے ساتھ اس کے بعد معافی مانگے یہی بات تمام اور اب حج نہیں کیا حج اس کے ذمہ شروع سے ہی فرض تھا مؤخر کرتا رہا اب ویسے گناہ کی معافی چاہتا ہے نہیں وہ حج کرے یا پورا ہے حج نہیں کر سکتا تو حج بدل کرائے پھر اللہ سے معافی مانگے کہ جو تاخیر ہو گئی سستی ہو گئی ہے زکات نہیں دی کئی سالوں سے تو اب ویسے اللہ سے معافی مانگتا رہے کہ زکات نہیں دے سکا اللہ معاف کرتے نہیں ہر گناہ کی توبہ الگ الگ ہے وہ ان سالوں کی گزشتہ حساب کر کے زکوٰۃ دے تاخیر پر اللہ سے معافی مانگے تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں وہ جن صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی وہ غزل تبوک میں شریک نہیں ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے معذرت کے طور پر حاضری دی کہ حضرت غلطی ہو گئی نہیں جا سکے تو فرمایا کہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری معافی ہو گئی وہ منو اللہ عمل و خلے گزشتہ گنا پر تو معافی ہو گئی آئندہ اللہ دیکھے گا اب تم جہاد میں شریک ہوتے ہو کہ نہیں صدقات انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہو یا نہیں اور اعمال اچھے کرتے ہو یا نہیں گزشتہ تو معافی ہو گئی جو غزوہ تبوک میں جو لوگ نہیں جا سکے تھے اس میں بہت سخت آڈر تھا غزوہ بدر میں آڈر اختیاری تھا جو سن دو ہجری میں پہلا اسلامی غزوہ اور جہاد ہے اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا بھائی جس کی طبیعت چاہتی ہے ہمارے ساتھ چلے مشرقین کا تعاقب کرنا ہے اختیاری تھی بات لیکن جو گئے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہو گئی کہ فرمایا کہ جنتی ہیں بدرین اور ان سے اگر بات میں تو غلطی بھی ہو جائے تو معاف ہے جنت میں جانے سے ان کی کوئی غلطی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی بہت زیادہ فضیلت لیکن آرڈر اختیاری تھا کوئی آنا چاہتا ہے آ جائے نہیں آتا کوئی بات نہیں غزل تبوک میں یہ نوعیت نہیں تھی رضو تبوب میں حکم یہ تھا کہ کوئی شخص مدینہ میں نہیں رہ سکتا ہمارے ساتھ چلے گا تبوب کے مارکے میں ہاں جس کو میں اجازت دے دوں گا وہ مدینہ میں رہ سکتا ہے رک سکتا ہے جن کو بعض کو مسجد نبی کے خیال کرنے کے لیے رکھا بعض کو دوسرے چوکیداری کے لحاظ سے رکھا آپ نے لیکن دو صحابہ کرام آپ کے اجازت کے بغیر مدینہ میں رہ گئے تھے یہ ان کی بات ہو رہی ہے جہاد میں نہ جانے والوں کی تین قسمیں ہیں جو تبوک تبوت نہیں گئے ایک تو جماعت منافقین کی تھی جن کا اوپر ذکر آ چکا انہوں نے واپسی میں آ کے بہت لمبے چوڑے ازر بیان کیے یوں بیماری تھی یوں گھر میں بیماری تھی یوں فلان تھا یوں آپ درگزر کرتے تھے جو مسلمان صحیح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ دو طرح کے ہوئے ایک تو منافقین وہ تو ان کی بات الگ ہو گئی جو صحابہ تھے ان کی دو جماعتیں تھیں ایک جماعت تو ایسی تھی کہ وہ ان کے اندر بات کرنے کی بھی صلاحیت ختم ہو گئی شرمندگی کی وجہ سے کہ آپ تبوک سے واپس آ گئے اب ہم کیسے سامنے جا کے یہ بتائیں کہ ہم سے سستی ہو گئی انہوں نے اپنی توبہ کا طریقہ خود ہی ایجاد کیا کہ چلو رسیاں لو اور مسجد نبی کے ستونوں میں اپنے آپ کو باندھ لو بس یہ ہماری غلطی ہے ہم مجرے میں ہم نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے اب اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا تو حکم نازل ہو جائے گا رسیاں کھول دیں گے اس میں بعض تین بعد میں سات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہیں جو مسلم نبی میں راج الجنہ میں جنہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہے لیکن تین صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو رسیوں سے نہیں باندھا جب آپ واپس تبوک سے تشریف لائے حاضر خدمت ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا بس سستی ہو گئی غلطی ہو گئی آپ معاف کریں اس میں مالک بن کا بن مالک ہلال بن مرارا بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین صحابہ ہیں آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ توبہ استغفار کرو ہماری مجلس میں حاضر نہ ہو اور اللہ کی طرف سے اعلان کا انتظار کرو پھر کچھ دنوں بعد آپ نے ان تین کے بارے میں جو آگے تفصیل سے بات آئے گی آپ نے فرمایا کہ کوئی صحابی ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کر سکتا یہ اگر کسی سے بات کریں آپ لوگ جواب نہ دیں تیسرا یہ پھر کچھ دنوں بعد یہ فرمایا کہ ان کے ازواج کی طرف بھی بیویوں کی طرف بھی پیغام بھیج دو کہ ان کے ساتھ ان کا تعوق میں ثانی کوئی تعلق نہیں یہ دوسرے تو تھوڑی بڑی عمر کے تھے جو عورتیں ہیں یہ زیادہ فکر مند تھے ایک تو نوجوان تھے اور یہ کہتے ہیں میرے پاس گھوڑا گھوڑا تیز دوڑنے والا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ان کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے پہنچ جاؤں گا لیکن بس میری قسمت میں یہ بات اچھی تھی اور نبی کی ناراض تھی کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں حاضر ہوتے تھے نماز میں تو صفح سیدھی کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو ہمیں بھی دیکھتے تھے لیکن جیسے ہم دیکھنے لگتے تھے تو آپ کو دوسری طرف کر لیتے یہ آپ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی پریشانی جو برسوں میں میں نے عرض کیا ہے کہ اتنی بڑی پریشانی یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو یقینی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا جنازہ نہیں پڑھانا تھا اور اگر آپ دنیا سے چلے جاتے تو یہی ناراضگی ناراضگی رہ جانی تھی کیونکہ وہی تو آپ کے اوپر آنی تھی ہماری توبہ کی صورت کو جو نازل ہونی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مرکز وہی دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر ہماری وہی کیسے آئے گی ہمیں اس بات پر بہت افسوس تھا پچاس دن تک یہ اسی تکلیف کے زمانے میں رہے جس کو قرآن مجید نے یہ کہا تو امر اللہ اما اما یتوب ایک جماعت ایسی تھی جو اللہ سے امید لگائے ہوئی تھی کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے گا بس اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے اما یو وہ و اما یتوب آ یا تو اللہ کوئی سزا کا فیصلہ کوئی جرمانہ نازل کر دیں گے کہ بھائی غزبے میں نہ جانے کی وجہ سے آپ لوگ اتنا اتنا جرمانہ جمع کرا دو اور پھر اس کے بعد معافی ہو جائے گی یا کوئی اور حکم ایسا نازل ہو جائے سزا کا یا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے گورا بات کرتے اس انتظار میں پچاس دن رہتے ہیں جس دن آپ کی باری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی تو تحجت کے وقت آپ کے اوپر وہی نازل ہو گئی اور غزوہ تبوک میں وہ صحابہ کرام جو شریک نہیں ہوئی منافقین کی تو بات جدا ہے الگ ہے جو صحابہ کرام کو انہوں نے رسیوں سے باندھا تھا یا یہ تین جنہوں نے رسیوں سے تو نہیں باندھا تھا لیکن بہت سخت پریشانی کے عالم تھے کہ بلانے کی بھی اجازت نہیں بیویوں سے خدمت کی بھی اجازت نہیں وغیرہ تو ان کی توبہ کا حکم نازل ہوا جو اس رقو میں آئے گا جو ان نیات میں بھی تو صبح کے وقت ہی آپ نے اعلان فرمایا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی اللہ نے ان کو معاف کیا وہ رسیاں کھولنے والے صاحب کرام کو بعض صحابہ نے رسی کھولنے کی ترتیب کی کہ ہم کھولتے ہیں آپ کی توبہ کا اعلان ہو گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں تسلی تب ہوگی کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے اور ہماری رسی کھولنے کی ابتدا کریں گے پھر ہم وہ کہ ہم مطمئن ہوں گے کہ ہماری توبہ قبول جب آپ نماز کے لیے تشریف لائے تو پھر آپ نے ان کی رسی کو کھولا پھر دوسرے صاحب اکرام نے کھول کے ان کو آزاد کیا عرب دنیا میں اب بھی بعض قبائل کے اندر عجیب رواج ہے کہ مالک کو جب تم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ چلی ہے دوسرے صاحب کرام جو ہلال بن امیہ ہیں یا مرارہ ہیں رضی عنہ تو خوشخبری کے اوپر عرب کے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ خوشخبری دینے والے کو ہدیے دے سکتے ہیں تو وہ دینا چاہیے چنانچہ صحابہ کرام نے اس میں پہل کی جیسے صبح کے وقت اعلان ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی تو جس جو پہنچ سکتا تھا حضرت کعب کے پاس جو پہنچ سکتا تھا ہلال بن اویا کے پاس مرارہ کے پاس وہ پہنچے تو حضرت کعب جو میں نے بتایا کہ ان صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ نوجوان اور بہادر اس لحاظ سے تھے اور مالدار بھی تھے ان کے باغات وغیرہ بھی یہ اتنے خوش ہوئے اس خوشخبری دینے والے کے بارے میں کہ اس خوشخبری دینے والے نے بھی کمال یہ کیا کہ گھر تک پہنچنے کے بارے میں بھی اس نے نا یہ تاخیر سمجھی ہے اپنے گھر چھت سے اعلان کیا کہ کہاں خوشخبری ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی تاکہ پہلے کوئی اور نہ پہنچ جائے خوشخبری دینے کے لیے بہت کام اتنے خوش ہوئے کہ بہت کچھ ہدیہ دینے کے ساتھ بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوا حتیٰ کہ اپنا لباس بھی اتار کے اور ایک عام طے انداز دیا کہ شکر ہے کہ اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کیا اور نبی کے حیات میں ہمارے بارے میں یہ آیات نازل ہو گئیں جس کے بارے میں یہاں یہ فرمایا وہاں کرونا مرجو مل امر اماصب اصل بات یہ ہے دوستو گناہ تو انسان سے ہو جا سکتے ہیں پیغمبر کی ذات انبیاء علیہ السلام کی ذات معصوم ہستیاں ہیں اس کے بعد صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئیں صحابہ کے جماعت جو ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ مغفور ہے اللہ ان سے راضی ہے ایمان والوں سے مسلمانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں کوئی اس میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں کمال کی بات یہ ہے کہ گار شخص طلب صادق کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا بنے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی معافی دنیا میں نہیں سب سے زیادہ سخت گناہ کسی مومن کو قتل کرنا ہے اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ننانوے قتل کر دیے تھے جہنم کے تحت پانچویں بارے میں نے حدیث لکھی ننانوے قتل کرنے کے بعد فکر لائق ہو گئی کہ غلطی ہو گئی ہے اب توبہ کیسے ہوگی ایک قتل ایک قتل پر سزا جہنم ہے تو ننانوے قتل ہو گئے کسی اپنے بستی کے مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا بھائی تمہاری تو توبہ کوئی نہیں ہے اب اتنے قتل کیے ہیں وہ اتنا پریشان ہوا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا دوسرا گناہ اسی طرح کا کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے چور چوری کرتے ہیں نا دوبارہ چوری کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے انہیں طریقہ آ جاتا ہے ڈاکہ ڈالتے ہیں اس طرح جو قاتل ہوتا ہے نا اس کو بھی قتل کرنے کا وہ حجاب ختم ہو چکا ہوتا ہے انہوں نے اس مولانا صاحب کو بھی قتل کر دیا کہ آپ عجیب آدمی ہیں ہماری توبہ ہی نہیں ہے اب سو قتل پورے ہو گئے اب پھر اس کو فکر رہے کوئی کہ توبہ تو ہونی چاہیے اب سو پورے ہو گئے کسی اور سے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا ایک بڑے عالم اس بستی میں رہتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ تمہاری توبہ کا کوئی طریقہ ہے وہ چل پڑا ادھر راستے میں اجل آ گئی طبیعت خراب ہو گئی موت کے فرشتے آ گئے روح نکلنا شروع ہو گئی حدیث میں آتا ہے موت کے فرشتوں میں تنازع ہو گیا جو رحمت والے فرشتے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ توبہ کی طرف چل پڑا تھا وہ توبہ ہو گئی ہے ہم نے روح نکال لی اس کی جو عذاب والے فرشتے تھے وہ کہتے تھے نہیں توبہ کی تو نہیں ہے نا ابھی توبہ کی طرف جا رہا تھا لہذا جہنم والے فرشتوں نے اس کی روح عذاب والے فرشتوں نے اس کی روح لینی ہے فرشتوں کا تنازع ہوا فیصلہ کرانے کے لیے اللہ پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ نے فرمایا کہ زمین ناپ لو اگر توبہ والی بستی کے قریب تھا تو اس کی توبہ قبول ہو گئی اور اگر ابھی جانے والی بستی کی طرف مقصد ادھر ہی تھا ابھی ادھر فاصلہ زیادہ رہتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوئی عجیب بات حدیث میں لکھی ہے کہ جس طرف وہ چل رہا تھا اس بستی کی زمین زیادہ تھی اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ طلب صادر کی تم ستر جاؤ وہ زمین کم ہو گئی جدھر سے چلا تھا وہ زمین زیادہ ہو گئی اور وہ فرشتوں میں جب ناپا تو روح پھر ان فرشتوں کے حوالے ہوئی جو جنت والے فرشتے ہیں گویا توبہ یعنی طلب صادق ہونے کی صورت میں وہ چل پڑا توبہ قبول ہو گئی تو جتنا بڑا گناہ بھی ہو اللہ پاک سے یہ اس عزم کے ساتھ انسان گناہ کی ماں بچائے کہ اللہ اس کو معاف کر آئندہ جتنی اپنی جرت صلاحیت ہے میں گناہ نہیں کروں گا ضرور توبہ قبول ہوتی ہے اللہ سمجھ